مسلسل اس کے دن اور راتیں تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور ہم اب آخری عشرہ شروع کر رہے ہیں سارا رمضان ہی بہت برکتوں سے پر ہے بارش کے قطروں کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پہ اترتی ہیں لیکن یہ آخری عشرہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شدہ شدید ہو کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ خصوصی احترام اہتمام فرماتے احیا یا لئی لہو ساری ساری رات اس عشرے کو جاگ کر گزارتے و عیقدہ قدا اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے سونے نہ دیتے کہ یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں یہ بہت قیمتی راتیں ہیں تو ان کو سو کر نہیں گزارنا اگر سو کر نہیں گزارنا تو گپ شپ کے اندر میں نہیں گزارنا ماشاء اللہ بڑی تعداد میں بھائی اور بہنیں قادسیہ مرکز میں یہ اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں تاکہ اس عشرے کو خصوصی اہتمام کے ساتھ اور اپنی تربیت کے اعلیٰ معیار کے ساتھ یہاں یہ عشرہ گزارے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو نیت لے کے میرے بھائی اور میری بہنیں اتنی بڑی تعداد میں اس مرکز میں آئے ہیں یا اللہ ہم سب کو کامیاب فرما اور اس عشرے میں تو نے جو رحمتیں رکھی ہیں برکتیں رکھی ہیں مغفرتیں ہیں یا اللہ سب کچھ ہمارے بھائیوں ہماری بہنوں ہم سب کو عطا فرما دے تو اس عشرے کو انشاءاللہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے گپ شپ نہیں کرنی آپس میں اکٹھے بیٹھ کے مجلسیں نہیں لگانی یہ مجبوری ہے موسم کی وجہ سے کہ ہم الگ الگ جس طرح کپڑے ڈال کے سب کو نہیں دے سکتے چند لوگوں کے لیے اہتمام ہے لیکن بہت سارے احباب مرد اور عورتیں بغیر خیموں کے انشاءاللہ یہ عشرہ گزاریں گے اس مجبوری کی وجہ سے آپ اگر بیت اللہ میں جائیں مسجد حرم میں جائیں وہاں بھی اعتکاف اسی انداز کا ہوتا ہے کہ وہاں یہ میرے خیال میں تعداد اعتکاف کرنے والوں کی لاکھوں میں ہوتی ہے تو اس لیے وہاں خیمے نہیں بن سکتے تو ہمارے ہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ لوگ ماشاء اللہ بڑی تعداد میں بہنیں بہت بڑی تعداد میں وہ تشریف لائے ہیں تو اس وجہ سے الگ الگ بیٹھنا ذرا دشوار تو ہے لیکن میری خصوصی گزارش ہے آپ تمام تمام احباب سے بھائیوں سے بہنوں سے کہ کہ قرآن مجید کے ساتھ دل لگاؤ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور پھر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اعتکاف کرنے والوں میں بڑی تعداد ماشاءاللہ جوانوں کی ہے عمر رسیدہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جوان بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں یہ میرے بھائیوں بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج نوجوانوں میں دین کا رجحان اللہ سے محبت اللہ کے دین سے محبت مسجد سے محبت یہ جو محبت آج کے جوانوں میں پیدا ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے اللہ کے دشمنوں نے یہ سازش کی کہ کسی طریقے سے ٹیلی ویژن چینلوں کے ذریعے اور مختلف جدید ایجادات کے ذریعے نوجوانوں کو برگشتہ کر دیں ان کے دل و دماغ سے دین کو نکال دیں لیکن آج اللہ کے دشمن ناکام ہو رہے ہیں الحمدللہ ہمارا نوجوان طبقہ مسجدوں سے وابستہ ہو رہا ہے واللہ جب میں ان جوانوں کو چھوٹی عمر کے لوگوں کو اس طرح مسجد سے محبت کرتا ہوا دیکھتا ہوں اس میں اس امت کا شاندار مستقبل نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بھائیو دین غالب آنے والا ہے انشاءاللہ اور اس میں بڑا کردار ان جوانوں کا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار جوانوں کو مخاطب کرتے تھے تو میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر اور باقی سارے بھائیوں کو عام طور پر گزارش کرتا ہوں کہ اعتکاف کو ان کے اس کے تقاضوں کے مطابق نبھانے کی کوشش کریں الگ الگ مجلسیں نہ لگائیں یہ اس یہ معیار ہونا چاہیے اعتقاف کا اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ اللہ تو قرآن سے دل لگانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا میرے عزیز بھائیوں میں نے اب اللہ کے کچھ بندے دیکھے ان سے ہی بہت کچھ سمجھ آیا سبحان اللہ جنہوں نے روس کا منہ موڑ دیا بڑی بڑی قوتوں کے تمانچے مار مار کے ان کو شکست سے دو چار کر دیا واللہ وہ بھی نوجوان تھے لیکن ان جوانوں کی میں نے اللہ سے محبت دیکھی قرآن سے ان کے رشتے دیکھے قرآن پڑھنے میں جو لذت وہ محسوس کرتے تھے ان چیزوں کو خاص طور پر میرے بھائی دیکھا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں تو میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر پھرنے مجلسے لگانے کی بجائے انشاءاللہ پورا عشرہ بڑے اہتمام کے ساتھ آپ اعتکاف کریں کہ دل روشن ہو جائیں وہ گناہوں کی وجہ سے غلطیوں کی وجہ سے جو پردے پڑ جاتے ہیں زنگ لگ جاتے ہیں آلودہ ہو جاتے ہیں انسانوں کے دل یہ اعتکاف ان دلوں سے زنگ اتارنے کے لیے ہے اپنے دلوں کو صاف ستھرا ایمان سے منور کرنے کے لیے ہے تو انشاءاللہ اسی کی کوشش کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے مضامین سے متعلق بات شروع کر رہے ہیں آج قرآن کریم کے تعارف کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے سبحان اللہ پڑھنے والوں کو اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے اندر جو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ کلام میرے رب کا ہے سبحان اللہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ سمجھ کر جب اس کو پڑھا جائے گا جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے اس قرآن میں انسانوں کو اپنے بندوں کو اللہ نے جو جو پسند کیا اپنی بندوں سے بات کرے اللہ نے اپنے قرآن میں وہ سب کچھ بیان کر دیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا کہ یہ میرے بندوں کو میری بات پہنچنی چاہیے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نازل فرما دی ہیں تو یہ سوچ کر انشاءاللہ اللہ قرآن کو پڑھنا ہے یہ سمجھ کر قرآن کی مجلس کے اندر بیٹھنا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کا اللہ کے فضل و کرم سے عزم کرنا ہے جس دل میں جس دل میں اللہ کی محبت ہے اس دل میں قرآن کی بھی محبت ہونی چاہیے اللہ اکبر یہ کلام ہے رب العالمین کا کلام اللہ کی صفت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں ایسے کلام بھی اللہ کی صفت ہے اور یہ الفاظ کی شکل میں آج کتابی صورت میں اللہ کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے بڑے خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن محفوظ ہے جس طرح یہ اوراق میں محفوظ ہے خوش نصیب ہمارے قاری حضرات ہمارے حفاظ کرام کہ جن کے دلوں کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے اور اس سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہیں کہ جس طرح یہ قرآن الفاظ میں اوراق میں مجلد شکل میں کتابی شکل میں موجود ہے محفوظ ہے تو بڑے ہی خوش نصیب وہ ہیں جن کے عمل میں سارا قرآن محفوظ ہے تو آؤ ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب انسانوں میں شامل کر لے کہ جن کے دلوں میں سبحان اللہ اور جن کے عمل میں اللہ تیرا قرآن موجود ہے محفوظ ہے میرے عزیز بھائیوں اللہ کے نبی کے صحابہ میں یہی خوبی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے ہی کام لے لیے اور دنیا کے نظاموں کو بدلا میرے نبی کے صحابہ نے دنیا کی باطل تہذیبوں کو توڑا اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا خوبی تھی ان کے اندر ان کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جس طرح یہ قرآن اوراق میں محفوظ ہے ایک ایک بندے کے عمل میں قرآن اس طرح محفوظ تھا کتابی شکل میں تو قرآن بعد میں آیا ہاں؟ یہ اترا اللہ قلبے کا رب نزل لتکون من اور فرمایا رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے اور جبریل امین اس کو لے کے آئے ہیں سارے قرآن کی وہی یہ کس طرح آئی ہے جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نبی کی طرف وہی کیا اللہ قلب کا اے نبی ہم نے اس قرآن کا نزول آپ کے دل پر کیا لے المنظرین تاکہ یہ دلوں کی اصلاح کر دے یہ قرآن دلوں کی اصلاح کرنے والا ہے یہ قرآن دلوں کے اندر گھر کرنے والا ہے اللہ اکبر یہ تعارف ہے اللہ کے قرآن کا اور یہ تعارف خود قرآن قرآن کرواتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے یہ اصلاح کرنے والا ہے تو انشاءاللہ ہم نے بھی اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے میرے عزیز بھائیوں جس دل میں قرآن بستا ہے اس دل میں پھر خیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہاں گناہ کے لیے جگہ باقی نہیں بچتی نافرمانیاں ایسے لوگوں کے قریب نہیں پھٹکتی یہ قرآن جن دلوں کے اندر گھر کر جاتا ہے سبحان اللہ یہ دل ہے نا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے اپنے قرآن میں اللہ نور نوراوات وسل و نور ہی کمشکات مصباح المصباح فی زجاجہ سبحان اللہ مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاق کی مثال کے طور پر بیان فرمایا فرمایا مومن کا جو دل ہے وہ ایک تاک کی مانند ہے اس تاک میں ایک روشن چراغ ہے وہاں دل کے اندر وہ روشن ہوتا ہے اور پھر اس کی روشنی پھیل جاتی ہے سبحان اللہ اور اس چراغ کے اوپر ایک شیشہ ہے اس شیشے کے ساتھ اس کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے پھیل جاتی ہے یہ مثال دی ہے اللہ رب العالمین نے اس مومن شخص کی اس ایمان والے کی کہ جس کے دل میں اللہ کا قرآن روشن ہوتا ہے ہاں، اللہ کا نور روشن ہوتا ہے یہ قرآن نور ہے یہ قرآن روشنی ہے تو دل کے اندر یہ چمکتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیشہ کہا ہے کس کو مومن کا جو جسم ہے اس کا چہرہ اس کے ہاتھ پاؤں اس کے آزاؤ چوارے یہ سارے کے سارا ایک شیشہ ہے اللہ اکبر اور شیشہ وہ ہے جس کے ساتھ نور کی چمک اور بڑھ جاتی ہے جیسے آپ نے دیکھا نا گاڑی گاڑی کے وہ بلب لگا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جو شیشہ ہے وہ اس کی روشنی کو بڑھا دیتا ہے اور دور تک روشنی کو پھیلا دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مومن کا جسم وہ شیشہ ہے جس کے ساتھ ایمان کا نور قرآن کا نور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے اور جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے اتنا نور زیادہ چمکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال دی ہے جس مومن کے دل میں اللہ کا قرآن بستا ہے اللہ کا نور چمکتا ہے اچھا پھر پھر یہ دل تو کسی کو نظر نہیں آتا وہ ایمان کا نور وہ نظر کہاں سے آتا ہے فرمایا مومن کے چہرے سے نظر آتا ہے ایمان کا نور قرآن کا نور ایمان والے کے چہرے سے نظر آتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں آزاؤ جوارے اس کے ظاہر سے نظر آتا ہے کہ اس کی ہر چوچید ہی روشنی پیدا کرتی ہے آؤ میرے بھائیوں میرے ساتھیوں نوجوانوں آؤ ہم سوچیں کیا واقعی ہمارے چہرے وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں اور روشنی ہوتی ہے جو ایمان اور قرآن کی دل کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ ان کے چہروں میں نظر آتی ہے وہ ان کے ہاتھ پاؤں میں آزا چوارے میں ان کے ظاہر میں ان کی ہر ہر چیز میں وہ روشنی نظر آتی ہے کیا ہم واقعی وہ چہرے رکھتے ہیں اللہ اکبر جن کے ساتھ اللہ کا نور چمکے ہاں، جن چہروں میں جن ہاتھوں میں جن قدموں میں جن جس جسم کے ساتھ اللہ کا نور چمکے وہ ہے مومن اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مومن بندہ جس سے دنیا کو روشنی ملتی ہے جس سے ساری دنیا کو ہدایت ملتی ہے اب آئیو یہ قرآن الفاظ میں اور آنکھ میں تو محفوظ ہے نا لیکن اصل اس کی حفاظت کی جگہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کا دل اس کے آزا جوارے اس کا ظاہر اور باطل پھر اس سے جو روشنی پھیلتی ہے وہ ہدایت پوری دنیا کو ملتی ہے ساری دنیا اس ہدایت کو قبول کرتی ہے آج سچی بات ہے ساری روشنیاں اور آنکھ میں تو محفوظ ہیں لیکن انسانوں کے اندر وہ روشنیاں موجود نہیں ہیں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں چہروں پر وہ روشنیاں نہیں ہیں انسان کے ظاہر پر وہ باطن کی روشنی موجود نہیں ہے اس لیے آج دنیا محروم ہے اس نور سے اس روشنی سے اس ہدایت سے لوگوں کی توجہ نہیں ہے اسلام کی طرف غیر مسلم نہیں پہچانتے مسلمان کو دیکھ کر اللہ اکبر آپ اپنا کردار پیش کریں ہاں؟ اپنا عمل پیش کرے دنیا دیکھے یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمان مومن بندہ ہے لوگوں اس کے ساتھ ڈیل کرو اس کے ساتھ کاروبار کرو اس کے ساتھ لین دین کرو تم لین دین کرو گے تو یہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں اس کی زبان پر سچائی اتنی زیادہ ہے دیانت اس کی اتنی زبردست ہے یہ ہے وہ کردار یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ماننے والوں کا یہ کردار بنتا ہے صحابہ کرام کا یہ کردار تھا کہ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے سبحان اللہ جب بیت المقدس فتح ہوا کیسے فتح ہوا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا جا رہا ہے کہ آپ تشریف لائیں آپ کے آنے لوگ مطالبہ کرتے ہیں فلسطین کے رہنے والے بیت المقدس کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں ہم آپ کے خلیفہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر مدینہ سے چلتے ہیں اللہ اکبر ایک سواری ہے اونٹ اور ایک ساتھ ملازم ہے خدمت کرنے والا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں مدینہ سے فلسطین کی طرف اللہ اکبر جب وہاں پہنچے تو کہا گیا کہ بڑا لمبا سفر آپ نے طے کیا آپ کے کپڑے ایسے ہیں گرد آلود ہیں بڑی گرد آپ کے کپڑوں پر پڑی ہوئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ کپڑے تبدیل کر لیں بڑے بڑے لوگ انتظار میں ہیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں مطالبہ کیا ہے کہ ہم عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں کیسا شخص ہے کیا خوبیاں ہیں اس شخص کے اندر اللہ اکبر کیسا شخص ہے وہ تو آپ کپڑے تبدیل کر لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الحیبت فسما تم میرے وقار میں اضافہ کرنا چاہتے ہو میرا چہرہ روب والا بن جائے لوگ مجھے دیکھ کر متاثر ہو جائیں سنو الحیبت و فصبا ساری حیبت سارا روب آسمانوں میں ہے ہاں یہ کپڑوں میں نہیں ہے ان چیزوں میں یہ نہیں ہے نہیں بدلے اسی طریقے سے جا رہے ہیں اللہ اکبر طے یہ کیا تھا کہ ایک منزل عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہوں گے اور دوسری منزل وہ خادم سوار ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کے چلیں گے اس طرح طے کیا تھا عدل ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری منزل ہوئی تو باری آ گئی غلام کی سواری پر بیٹھنے کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی اونٹ کا اونٹ کی مہار پکڑ کے چلنے کی اب اصرار ہو رہا ہے کہ آپ سواری پر بیٹھ جائیں آپ کا خادم جو ہے وہ یہ سواری لے کر چلے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں ایک بڑی نہر تھی اس کے دوسرے پار پل کے دوسری طرف بڑے منتظر تھے بیت المقدس کے بڑے بڑے ذمہ دار بڑے بڑے سیاسی لیڈر وہ بڑے بڑے مذہبی پیشوا اللہ اکبر وہ انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے ہیں اللہ اکبر حضرت عمر نے کہا نہیں جو بات طے ہوئی ہے ہم اسی کے مطابق اس سفر کو جاری رکھیں گے اللہ اکبر جب اس پل کو کراس کیا آگے لوگوں لوگوں نے ملاقات کی اب نہیں پتہ چل رہا جو اوپر بیٹھا ہے وہ خلیفہ ہے یا جو نیچے چل رہا ہے وہ خلیفہ ہے دونوں ایک سے ہیں اور بھائی خادم میں خلیفہ میں کوئی فرق نہیں ہے وہ پوچھتے ہیں بھائی سمجھ نہیں آ رہی کون ہے خلیفہ تمہارا کہا یہ جو اونٹ کی مہار پکڑ کے چل رہا ہے یہ ہے خلیفہ ہمارا وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ کون ہے وہ خادم ہے عمر کا وہ خادم ہے عمر کا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا اس حالت میں دیکھا کپڑے گرد آلود ہیں سفر کی حالت ہے اللہ اکبر دیکھتے ہی فلسطین کے باسیوں نے بیت المقدس کے رہنے والوں نے شہر کی چابیاں لا کر عمر کے قدموں میں رکھ دی کہا کہ اس شخص کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے کیا عظیم شخص ہے یہ کیا اصول ہے اس شخص کے کیا شخصیت ہے اس شخص کی انہوں نے عمر میں اسلام کو دیکھا او بھائی کردار میں اسلام نظر آتا ہے عمل میں ایمان کی روشنی نظر آتی ہے صاف بات ہے آج یہ روشنیاں نہیں ہیں آج مسلمان اس قابل نہیں رہ گئے آج ہماری شخصیتیں اس قابل نہیں رہ گئیں آج ہمارے حکمران جو دنیا کے چکر لگاتے رہتے ہیں کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں یہ بیچارے تو جب اوباما سے ملنے جائیں گے تو اوباما والا سوٹ گے اوباما نے ٹائی کون سی پہنی میں بھی اس کے کے برابر کی ٹائی پہنوں گا وہ تھری پیس پہن پہن بیٹھا ہوگا میں بھی تھری پیس پہن کے بیٹھوں گا اس سے میری عزت پڑے گی میرا وقار پڑے گا اوباما مجھے وزن دے گا وہ میرے لباس کو دیکھے گا اور میرے بھائیوں آج یہ غلامیاں آج یہ محکومیاں مسلمانوں کے ذہنوں پر اتنی چھا گئی نکل گیا اسلام ہمارے لباس سے ہمارے اخلاق سے ہمارے کلچر سے ہمارے طور اتوار سے وہ اسلام اب کتابوں میں بند رہ گیا عمل میں اسلام غائب ہو گیا اس لیے کوئی نہیں متاثر ہوتا ہاں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہیں اوباما کہتا ہم ہاں, آپ تشریف لائیں آپ تو ہمارے پکے نوکر ہیں ہاں؟ اور یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ بالکل ہم پکے نوکر ہیں ہم دوسروں سے بہتر نوکری کرنے والے ہیں میرے عزیز بھائیوں یہ ہے آج کے مسئلے آج اسلام کی نمائندگی آج مسلمان نہیں کر رہے اس کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ اللہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم نے اصلاح کرنی ہے اور ہم نے خود اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے اسلام کے نمائندے بن جائیں اور سن لو جو اللہ کے دین کا اسلام کا نمائندہ بننا چاہتا ہے اس طرح دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا اللہ کا رسول اس کے لیے بہترین نمونہ ہے فعین آمن بے مسلم آمن تم بے ہی فقت اللہ کے رسول کے صحابہ بہترین نمونہ ہے ابو بکر و عمر جیسے حکمران آج بن جائیں مسلمانوں کے پھر دیکھو دنیا میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں پھر دنیا میں اسلام کی کس طرح روشنیاں پھیلتی ہیں کس طرح مسلمانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اگر ہم واقعی چاہتے کہ ہم اسلام کے نمائندگے بنے تو پھر میرے بھائیوں میں آپ سارے بھائیوں کو اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں یہ نہ دیکھو آج کے علماء کیا کرتے ہیں آج کے حکمران طبقے کے لوگ کیا کرتے ہیں آج ہمارے لیڈر کیا کرتے ہیں کسی کو معیار نہ بناؤ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو معیار بنایا ہے معیار بنایا اللہ نے اپنے رسول کو یا رسول کے کو قیامت تک یہی معیار یہی عثوائے حسنہ ہے اور سبحان اللہ اگر ہم اس کو انشاءاللہ اللہ بنیاد بنائیں گے اور بھائیوں مسئلے ہمارے سارے حل ہو جائیں گے یہ قرآن کے نمائندے آج چاہیے قرآن کی روشنیاں پھیلانے والے آج مسلمان مومن چاہیے جو اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنے اعمال سے اسلام کی قرآن کی روشنیاں دنیا کے اندر پھیلائیں آج اس کی ضرورت ہے اللہ اکبر ہم تو متاثر ہیں مغرب سے اور اس اس کلچر سے اس ان کے طور اطوار رسم و رواج سے پہلے تو خیر ان سے ہوتے تھے اب ایک اور مصیبت پڑ گئی ہے اب انڈیا سے بھی ہندو سے بھی بڑے متاثر ہیں ہمارے چینلوں پر ہندوؤں کے رسم و رواج ان کے تہوار ان کی تشہیر اور یہ چیزیں او بھائی بڑی گہری سازشوں کے ذریعے یہ کام ہو رہے ہیں تو آؤ مسجد القادسیہ میں آنے والوں اعتکاب بیٹھنے والے بھائیوں اور بہنوں آج عزم کرو اس بات کا کہ انشاءاللہ ہم نے نہیں دینا مغرب کی طرف نہیں دیکھنا اپنے مشرق کی طرف نہ یہود و نصارہ کو نہ ہندوؤں کو کسی کی تہذیب کسی کا کلچر کسی کے اخلاق ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اپنے نبی کی طرف نبی کے صحابہ کی طرف اور وہ اپنی زندگیوں میں اپنے عمل میں انشاءاللہ پیش کریں گے اور اس کے ساتھ دنیا کے اندر وہ دعوت پھیلے گی اسلام کی جو آج نہیں پھیل رہی اتنا حق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ماشاء اللہ دعوت بڑی پھیل رہی ہے لیکن بھائیو آج ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہے ہم نے اسلام کی دعوت کو بہت پھیلانا ہے تیزی کے ساتھ پھیلانا ہے ہاں جی آج وقت آ گیا ہے اور بھائی سب دروازے بند ہو رہے سب نظاموں کا خاتمہ ہو رہا ہے اب انشاءاللہ اسلام کے ابھرنے کا وقت آ رہا ہے دنیا میں اسلام کے غلبے کا اسلام کے نفاذ کا قرآن دستور بننے کا یہ وقت اللہ کے فضل و کرم سے آ رہا ہے تو آؤ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس میں اپنے آپ کو اسلام اور قرآن کا نمائندہ بنا کر پیش کر دے گا وہ نوجوان آج چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص نوجوان مرد اور عورتیں چاہیے جو اس وقت اسلام کی نمائندگی کر کے اللہ کے دین کی دعوت کو عام کر سکیں اور قرآن کی نمائندگی کا حق ادا کر سکیں اللہ اکبر سورہ الفاتحہ قرآن مجید اس سے آغاز ہو رہا ہے ہاں، فاتحت الکتاب قرآن کا آغاز ہو رہا ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے سورہ فاتحہ کیا ہے ہاں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تمجید کے کلمات ہیں اللہ کی حمد و ثناء کا بیان ہے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنا جو گہرا تعلق ہے ایا کا نابو و ایا کا نستعین یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گہرے تعلق کا اظہار ہے یا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا کسی کے سامنے میں جھکتا نہیں ہوں کسی کے نام کا ورد وظیفہ میں نہیں کرتا یا اللہ میری زبان پر بھی تیرا نام میرے دل میں بھی اللہ اللہ تیری عبادت کا عقید پختہ عقیدہ صرف تیری عبادت اور مدد بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں نہ میں کسی قبر پہ جاؤں نہ میں کسی اور سے بھیک مانگوں عبادت بھی تیری اور مدد بھی تجھ سے یہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہے اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے اگر تو کہتا ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم تو میری حمد و ثناء بیان کرتا ہے تعریف تمجید کے کلمات بیان کرتا ہے تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ تو میرا بن جا اس طرح میرا بن جا کہ میرے خیر کا تیرے اندر کوئی حصہ نہ ہو اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کرتا ہاں؟ تو میرے لیے ہو خالص میرے لیے تیری عبادت بھی میری میرے میرے لیے لیے اور تیرا تیرا سارا رجحان سب کچھ ہو تیرے ہاتھ اٹھے تو میرے لیے تیری زبان پر ذکر آئے تو میرا یہ تعلق اللہ توحید کا تعلق بندے کا اور اللہ کا یہ تعلق ہے اللہ اس تعلق کا اظہار کرواتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ تو یہ سارے تمہیدی کلمات ہیں ہاں پھر بات اس کے اندر جو اللہ سے مطالبہ کیا ہے وہ صرف ایک چیز ہے سرات المستقیم یا اللہ سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما یا اللہ اس ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جب مجھے تو توفیق دے دے کہ میں تیری بیان کردہ ہدایت کے اوپر چلوں تو اللہ اس ہدایت پہ چلتے ہوئے جس منزل پر پہنچنا چاہیے یا اللہ اس منزل پر بھی تو ہی مجھے پہنچائے گا یہ مانا ہے دن سرات المستقیم یا اللہ وہ سیدھا رستہ کامیابی کا رستہ فلاح کا رستہ جنت میں جانے کا رستہ جو انبیاء کا رستہ ہے ہاں، وہ رستہ یہودیوں کو اللہ تو نے دیا تھا انہوں نے چھوڑ دیا پھر تو نے عیسائیوں کو کتاب دی نبی دیا انہوں نے بھی چھوڑ دیا یا اللہ جنہوں نے تیرا سیدھا رستہ چھوڑ کر گمراہیاں اختیار کی تیرے نبیوں کی نافرمانی کی زیادتیاں کی میں ان کے رستوں پر نہیں چلنا چاہتا میں تیرے نبیوں کے رستے پر چل کر تیرے پاس پہنچنا چاہتا ہوں تیری جنت میں آنا چاہتا ہوں ہاں یہ بات کہی اہ دن سرات المستقیم یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے یا اللہ اس رستے پر ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے پھر جو اصل منزل ہے ہدایت کا جو اصل مقصود ہے اس اصل منزل تک لا تو مجھے پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اگر تو مجھ سے ہدایت چاہتا ہے رہنمائی چاہتا ہے اور اس ہدایت پر چلنے کی توفیق مانگتا ہے اور پھر ترے منزل پسند ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے تیرے لیے اور جس رستے پر چلے تھے سارے نبی ہاں؟ اگر تو واقعی یہ چاہتا ہے تو آ میں تیرے لیے یہ سارا قرآن ہدایت کی کتاب دے رہا ہوں ذالک کتاب لا رئی بفی ہو دل متقین جو سوال کیا ہے فاتحہ میں فاتحہ کے بعد البقرہ میں یہ جواب آ گیا کہ اگر تو وہ ہدایت چاہتا ہے مکمل رہنمائی چاہتا ہے کہ دنیا میں تو اس طرح رہے جو اللہ کو پسند ہے اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا رہے ایک دو مسلوں کے اندر نہیں اپنی پوری زندگی اس اللہ کی رہنمائی پر بسر کرنا چاہتا ہے ہاں تو اکیلا نہیں پھر سارے ہی سب کے لیے اسی ہدایت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے تو سارے انسانوں کے لیے ہی یہ ہدایت بنا کے بیچا ہے خد الناس ہاں؟ اگر تو واقعی چاہتا ہے تو یہ سارا قرآن تیرے لیے ہدایت کی کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے جواب آ گیا جو اس قرآن کو اپنے لیے رہنمائی بنا لے اور مکمل رہنمائی بنا لے اللہ اکبر جس طرح نبی نے اس کو مکمل ہدایت بنایا مکمل رہنمائی بنایا صحابہ کرام نے اس کو مکمل طور پر اپنایا اسی کے مطابق انہوں نے زندگیاں بسر کیں اسی کے مطابق انہوں نے حکمرانیاں کی سیاست کی اپنے معاشی نظام استوار کیے اپنے معاشرتی ڈھانچے قائم کیے اگر اسی طریقے سے سبحان اللہ تم کرو گے تو الادم رب و المفلحون یہ ہیں کامیاب ہونے والے لوگ فلاح پانے والے لوگ دنیا میں کامیاب آخرت میں کامیاب مکمل کامیاب یہ لوگ ہیں اللہ اکبر حدل المتقین یہ ہدایت ہے پر پڑھتے تو اس کو بہت ہیں یو دل بہی کثیر بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے وہ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہ قرآن ہدایت دیتا ہے گمراہ نہیں کرتا اللہ کہتا ہے بما یو دل وی الفاظین جو گمراہ ہوتا ہے وہ اندر سے خود خراب ہوتا ہے ہاں اس کے اندر اس کے باطن میں خرابی ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے عقیدے کی خرابی اس کو اس کو تعویلوں پر لگا دیتی وہ قرآن کا مفہوم اپنے نبی سے نبی کے صحابہ سے سمجھنے کی بجائے وہ اپنا مفہوم بیان کرتا ہے وہ اپنی تعویلیں کر کے اپنے مقاصد قرآن سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے ایک فرقہ بنا کے کھڑا کر لیتا ہے ہاں، دنیا میں ایک سلسلہ بنا لیتا ہے یہ میرے پیروکار ہیں اور پڑھتا قرآن ہے تعویلیں کر کر کے جو جو نبی نے مفہوم نہیں بتایا سلف نے نہیں بتایا صحابہ نے نہیں بتایا وہ کہتا ہے آج مجھے یہ چیزیں سمجھ آ گئی لوگ کہتے ہیں ایسا علامہ دنیا میں ہمیں قائد ملا ہے جو پہلے کسی پر عقدہ نہیں کھلا اس کو سمجھ آ گئی ہاں بڑے علامے دنیا میں بڑے پھرتے ہیں بھائیو وہ ہیں بچارے اسی کے کیا وہ نئی روشنیاں قرآن کو نئی روشنیوں میں وہ طویل کر کر کے نئے نئے طریقے ایجاد کر کر کے کہ لوگوں کو یہ چیزیں پسند ہیں جو تحقیق پسند ذہن ہیں یہ جن کو سائنسی ترقیاں بڑی پسند ہیں وہ پرانی باتوں کو نہیں پسند کرتے آج کوئی نئی بات کہو او بھائیو جو اللہ کے قرآن میں کوئی بھی نئی بات کہے گا اللہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا من قال برا یہی فل قرآن من النار جس نے قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی کوئی تعویل کر دی نہ نبی نے وہ کہا نہ نبی کے صحابہ صلف نے وہ کہا وہ آج نئی چیز پیش کر کے نئی تحقیق کر کے دنیا کو اپنے پیچھے لگاتا ہے اپنے علم کا روپ جماتا ہے فرمایا یہ ظالم گمراہ ہو گیا فلیت من النار اس کو سمجھ لینا چاہیے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے او پیچھے چلنے والو ہوش کرو چھوڑ دو ایسے لوگوں کو جو نئی نئی تعویلیں کر کے قرآن کے نئے نئے سلسلے بنا کے آج نئی تحقیق کی روشنی میں یہ نئی نئی باتیں کریں نا میرے بھائیوں ہمیشہ گمراہیاں انہی چیزوں سے آتی ہیں یہودیوں نے یہی حرکتیں کی تھیں اپنی مرضی سے اپنی عقل سے باتیں کرنا شروع کر دی اللہ کے اللہ تعالیٰ کی آیات کو توڑنا اور پھر ان کے اندر تعویل کر کر کے ان کو ان کو ان کے حلیے بگاڑ کے نقشے تبدیل کر کے یو ہر فون الکلم اماد ہی فرمایا یہودی کیا کرتے تھے ان کے جو علماء تھے جو پڑھے لکھے تھے وہ اپنی کتاب کو تحریف کر کے بدلتے تھے اپنی مرضی کا مفہوم بیان کرتے تھے ونسو حَدَّمْ مما سکے روبے اور عام لوگوں کا حال کیا تھا کہ وہ دین کو چھوڑ کر کتاب چھوڑ کر شریعت چھوڑ کر ویسے ہی ایک طرف ہو گئے تھے اور یہ دونوں کام ایک ہوتے ہیں یہ میری بات اچھی طرح یاد رکھ لو جب اللہ کی شریعت میں اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں تعویلیں شروع ہو جائیں تحریف شروع ہو جائے اپنی مرضی کی باتیں لوگ کرنا شروع کر دیں تو پھر اللہ کی کتابوں کا وہ اثر باقی نہیں رہتا لوگوں کا رجحان دین کی طرف نہیں ہوتا پھر دین چھوڑ کر ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں یہ ہمیشہ ہی ہوا آج بھی مسلمانوں کے اندر اس دین سے دوری قرآن سے دوری کا اصل سبب ہمارے علماء ہیں دانشور طبقے کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے علامے بڑے پھرتے ہیں نئی روشنیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تعریفیں کر کر کے انہوں نے قرآن کے اندر وہی ماحول پیدا کر دیا بنا سو حد کے روبے لوگ قرآن چھوڑ کر دین چھوڑ کر ویسے ہی بھاگ گئے وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں کاروبار اپنی مرضیوں سے زندگیاں اپنی مرضیوں سے لیکن ہمیشہ کام اسی طرح خراب ہوتا ہے تو آج میرے بھائیوں ہم ہم یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں جو گمراہیاں یہودیوں کے اندر آئی تھیں جو نصرانی عیسائیوں سلیبیوں کے اندر آئی تھیں آج وہ چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی آ گئیں بہرحال چونکہ بجلی نہیں ہے میں وقت بات مخصر کرتا ہوں آپ نے ماشاءاللہ بڑے حوصلے سے بیٹھ کے سنا تو آؤ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم تو سیدھا چلنا چاہتے ہیں ہم سرات مستقیم پر چل کے وہ جو تیرے نبی کا رستہ تھا تیرے نبی کے صحابہ کا رستہ تھا اسی رستے پر ہم بھی چل کے اپنے نبی کے ساتھ تیری جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں ہاں نہ ہم تعریف کرتے ہیں نہ ہم تعویل کرتے ہیں نہ اپنی مرضی کے مفہوم بدلتے ہیں بیان کرتے ہیں یا اللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں ہم آج بھی حق اسی کو سمجھتے ہیں جو چودہ سو سال پہلے تیرے نبی نے بیان کر دی جو تیرے نبی کے صحابہ نے قبول کر لیا ہمارے نزدیک آج بھی وہی حق ہے اسی رستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں تو توفیق عطا فرما تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ واقعی ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور تابع کریں اپنے آپ کو تیرے قرآن کے تیرے نبی کی حدیث کے بھائیوں اس قرآن کی اصل محافظ اللہ کے نبی کی حدیث اصل محافظ اس قرآن کی کیا اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر حدیث کی حفاظت میں چلو گے انشاءاللہ شاء اللہ قرآن کا مفہوم کبھی بگڑے گا نہیں عمل میں خرابی نہیں آئے گی فرقے نہیں بنیں گے اختلافات پیدا نہیں ہوں گے سب کا رجحان اللہ کے نبی کی طرف ہوگا اور نبی کی جماعت کی طرف ہوگا آج بھی نبی کی جماعت دنیا میں اسی طرح قائم ہو سکتی ہے جیسے نبی کے صحابہ کی جماعت تھی نہ ان میں فرقہ تھا نہ ان میں اختلاف تھا نہ ان کے اندر لڑائی تھی یہ جو بعد میں لڑائیاں ثابت کرنے والے یہ یہ اپنے فرقوں کی گنجائشیں بنا کر اپنی سیاست چلانے کے لیے نبی کے صحابہ پر تان کرتے ہیں میرے بھائیوں وہ ایک جماعت تھی ایک امت تھی آج بھی اسی جماعت کی ضرورت ہے اسی امت کی ضرورت ہے اور یہ اصل دعوت ہے انشاءاللہ اس پر آئندہ بھی بات ہوگی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر و داوانہ الحمد للہ